صدق الله الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وسلم دائما أبدا على على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد جمعا كخردلة حكم رب کرم اور اسی کا احسان ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر وہ مبارک عظمتوں اور رفتوں والی رات عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات رات تمام فضیلتوں والی رات سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بلند اور بالا نعمت ایمان کی نعمت ملی ہے تو ایمان جن کے سستے اور کفیل ملا ہے وہ اس رات میں اور اس رات کے گزرنے کے ساتھ جو مبارک گھڑیاں ہیں اس میں جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا گیا کہ یہ رات اس اعتبار سے تمام راتوں سے فضیلت کی حامل ہے تو رب العالمین نے ہمیں زندگی میں یہ رات عطا فرمائی دعا فرمائے اللہ تبارک تعالی اس رات کی برکتوں سے ہم تمام کے سینوں کو روشن اور منور فرما دے اور اس رات میں فکاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دل کی یہ صدا ہو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ صدا مقبول ہو جائے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ محبت اور ذوق اور شوق سے دیجیے کہ یہ مقبول ہو جائے ہمارے لیے اکاش میں اس کے مصاحق بن جائیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہی پرکیف اور پر نور لمحات ہوں گے جب جب جب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے فلاۃ وسلام بیت اللہ کی عمتوں کو بلند کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کی عمارت کی بلندی کی خدمت جنہیں سپر کی گئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا کہ اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بلند کرتے ہوئے ابراہیم علا نبینا والی خلاط والسلام نے دعا کی رسولا منهم و بعد تینوں رسول الکتاب فکما کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کر دے ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وہ یو ارشاد فرمایا وہ یو اور ایسا رسول مبوس کر دے جو ان کی تکسلیاں نف کر دے جو لوگوں کے باطن کو روشن اور منور کر دے جو لوگوں کو وہ نور عطا کر دے وہ نور کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے کہ لوگ جو ہیں بلندیوں کو پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں تو اے اللہ ایسا رسول مبوس کر دے جو تقریے نفس کرنے والا ہو جو نفوس کو پاکیزہ کرنے والا ہو جو نفوس کو روشن کرنے والا ہو جو نفوس کو منور کرنے والا ہو ایسا رسول مبوس کر دے اب رہتی دنیا تک گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ جسے نور ملے گا جسے فیض ملے گا گا جسے ہدایت ملے گی جسے منزل ملے گی جسے اللہ کا قرب ملے گا یہ در حقیقت رسول اللہ کا سب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے وہ کلام دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو روشنی دیتا رہے گا تو یہ وہ نور والا کلام ہے جو رہتی دنیا تک نور دے گا تو سب کا رسول اللہ کا ہوگا جبھی تو کسی پیارے نے کیا خوب کہا ہے کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے تو محبوب علیہ الفلاۃ وسلام رہتی دنیا تک ان کے فیوز اور برکات بھی عام ہوں گے لوگ جو فیض پائیں گے وہ در حقیقت صدقہ رسول اللہ علیہ وسلام ہی کا ہوگا چنچے رسول اللہ علیہ فلاط وسلام نے اپنے ماننے والوں کی براہ راست رسول اللہ علیہ السلام وسلام سے فیض پانے والوں نے فیض پایا اور ان فیض پانے والوں کے واقعات ان کی روشن داستانیں اور ان کے احوال ہمارے سینوں کو روشن اور منور کرتی ہیں ان فیض پانے والوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ اگر تمہیں آزمائش کی گھڑی آئی ہے اور وہ آزمائش میں اگر اس گھڑی میں پورے نہیں اترے ہیں تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا جب انہوں نے فرمان سنا ہے تو ان کے جذبات کس طرح بے مثل اور بے نظیر ہیں تو آئیے اس عظمت والی رات میں ان لوگوں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دیا کہ ان کے قدم پھر متزلزل نہیں ہوئے اور جب ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لیے استقامت اور ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا وہ جام دیا ہے کہ ان کا ذکر اور تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں اس کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا آئیے میں مختصر انداز میں اس قرآن مجید فرقان حمید کے واقعہ کو عرض کرتا ہوں حضور علیہ فلاط وسلام نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ اب تم تیاری کے لیے نکلو اور غذبۂ ثبوت کے لیے یہ وہ غذبہ ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ فلاط وسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ راستہ بڑا دشوار ہے منزل بڑی ہے راستے کی دشواریاں راستے کی پریشانیوں کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا اللہ کے محبوب علیہ و سلام کے دار صحابہ دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جب چلتے ہیں تو اس وقت حالات یہ تھے مسلمانوں کے نے شاد فرمائے احادیث میں اس کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ سواری پوری نہیں تھی ارب کی تپتی ہوئی ریگستانی زمین ہے سواریاں پوری نہیں ہیں اگر کوئی شخص دو میل جو ہے یہ سواری پر طے کرتا ہے تو کئی میل اسے سفر جو ہے یہ پیدل کرنا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے رسول اللہ علیہ الفلاۃ وسلام کے جانے تار ہوا علیہ مردوان نے جب یہ سنا تو اللہ کے محبوب علیہ الفلاط وسلام صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس موقع پر جہاد میں شامل نہیں ہو سکے جب وہ شامل نہیں ہوئے اور لشکر اسلام آگے پہنچ گیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ایک دل تو یہ کہتا تھا کہ غلطی سرزد تو ہوئی ہے لیکن ایک ہی تو ایسا موقع ہوا ہے کہ میں اس جہاد میں پیچھے رہ گیا ہوں اس سے پہلے مجھ سے غلطیاں سرزد نہیں ہوئی لیکن وہ کہتے ہیں جب میں مدینے پاک کی طرف لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں کیا دیکھتا تھا کہ منافقین جو تھے بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور دل میں رسول اللہ علیہ السلاط وسلام سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے وہ مجھے نظر آتے تھے کہ یہ منافق لگتے ہیں اور ایسے لوگ جو معذور تھے اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا تو مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا پھر یہ کہتے کہ اب رسول اللہ علیہ السلاط وسلام جب واپس لوٹیں گے تو میں کیا عذر پیش کروں گا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت اقتاب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بولنے کا بڑا ملکہ دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں میں سوچتا رہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلام جب واپس لوٹیں گے تو میں کیا عذر پیش کروں گا تاکہ اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام میرا عذر قبول کر لیں یہ کہتے رہے میں سوچتا رہا سوچتا رہا وہ لمحات آ گئے کہ جان تاران مصطفیٰ جو سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے چلے تھے اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالی نے اس لشکر اسلام کو فتح سے ہمکنار کر دیا جب یہ خبر آئی کہ رسول اللہ علیہ سلاد وسلام کا فاصلہ جو ہے یہ واپس آ رہا ہے جو منافقین تھے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے رسول اللہ علیہ سلاد وسلام ان سے چشم پوشی فرما رہے تھے اور انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے حضرت ایک یہ کہتے ہیں اب میں رسول اللہ علیہ فلاط وسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ساری کی ساری باتیں میں بھول گیا کہ میں کیا ادھر پیش کروں گا یہ کہنے لگے میں سچ کا سہارا لوں گا میں سچ کہہ دوں گا اور اللہ کے رسول علیہ و وسلام سے معذرت کر لوں گا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ایسا ازر تو نہیں تھا مجھ سے غفلت ہوئی ہے اللہ کے محبوب علیہ و وسلام نے فرمایا اب تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اللہ تبارک تعالی تمہارا فیصلہ فرمائے گا حضرت یہ کہتے ہیں کہ میں واپس گھر پہ چلا گیا خاندان کے لوگ مجھے کہنے لگے کہ صاحب تجھے بولنے کا کتنا ملکہ تھا کوئی بھی عذر پیش کر دیتا تجھے معافی مل جاتی تھی نے یہ کیا کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مصیبت کھڑی کر دی کہنے لگے نہیں نہیں میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں سچ کہوں گا لیکن کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ میں واپس رسول اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤں اور کوئی عذر پیش کر دوں ہو سکتا ہے میرا عذر قبول کر لیا جائے کہتے ہیں نہیں پھر میں نے یہ کہا کہ جہاد میں شامل نہ ہونا یہ ایک جرم ہے اور جھوٹا عذر کرنا یہ دوسرا جرم ہے میں دونوں جرم جمع نہیں کر سکتا ہوں پھر کہتے ہیں میں گھر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کیا پیغام آیا رسول اللہ علیہ السلاط وسلام نے اپنے صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی ان سے گفتگو نہیں کرے گا ان سے کلام ہر ایک کو بند کر دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں جب کلام بند ہو گیا اب میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو میں لوگوں کو سلام کرتا تھا لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے اور جب میں نے معلوم کیا کہ کوئی ایسا اور بھی ہے جس کے لیے حکم یہ سنایا گیا ہو تو کہا ہاں ہلال بن امیہ بھی ہیں اور برارہ بن ربی بھی ہیں ہلال بن امیہ یہ اپنے گھر والوں کے عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے یہ کہا اللہ علیہ اللہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اب میں اپنے گھر والوں سے دور رہوں گا کہ گھر والوں کی محبت جب میرے سینے میں آئی تو میں اس جہاد سے پیچھے ہو گیا اے اللہ اب میں ان سے دور رہ کر تیری بارگاہ میں استغفار ہی کرتا رہوں گا اور دوسرے جو ہیں ہیں مورارا بن ربی ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا یہ بھی وہ ہیں جو جہاد میں شامل نہیں ہوئے اللہ کہ وہ باغ جو میرے اللہ کی راہ میں سفر سے عذر بن گیا تھا میں اس راہ کا مسافر نہیں ہوا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں اس باغ کو تیری راہ میں سب کرتا ہوں اور اب یہ باغ میرا باغ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ نے یہ باغ سب کر دیا یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ بڑی عمر کے تھے گھر پہ رہتے ہر وقت روتے رہتے گریا اور جاری کرتے تھے لیکن حضرت کاب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں جوان تھا میں مسجد میں جاتا تھا نمازیں ادا کرتا تھا لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتا آنکھ سے کہ رسول اللہ علیہ وسلام مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا پھر رسول اللہ کی طرف دیکھا میرے محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے حضرت یہ کہتے ہیں راتیں گزرتی جا رہی تھی اور ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں حالات سے تنگ آ گیا کوئی مجھ سے گفتگو ہی نہیں کرتا ہے جس راستے سے میں گزرتا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی انجان راستہ ہے شاید میرا گھر یہاں نہیں کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا ابو پتادا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا میرا بھائی تھا ایک بار میں دیوار پھلانگ کر اس کے گھر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے بتائیے کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے جب آپ نے یہ کہا تو کہتے ہیں میرے چچا دار بھائی جواب ہی نہیں دیتے ہیں پھر میں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا تیسری بار جب یہ کہا راوی بیان کرتے ہیں چوتھی بار یا تیسری بار جب یہ کہا تو کوئی جواب نہیں دیا اور صرف اتنا کہا اللہ ہو عالم ہو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا اتنا عزیز بھائی ہے جس سے مجھے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا یعنی اتنی محبت مجھے کہ اس سے میں حد درجے کی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے جواب تک نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں میری آنکھوں سے کا سیلاب روانہ ہو گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اٹھ کر چلا آیا صحابہ علیہ مردوان کا جذبہ تو دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الفلاد والسلام نے فرما دیا کہ اس سے کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ کے محبوب کے فرمان کو سننے کے بعد صحابہ علیہ رضوان میں گفتگو کرنا کر کر دین اسی چیز کا نام ہے آج کی یہ رات عظمتوں کی رات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ جہاں ہم ناطوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار کی نسبت مجھے جنت میں لے جائے گی تو جنت میں جانے والے صحابہ علیہ رضوان کے کردار پر غور کر لیجیے تو آج کی رات سے بہت زیادہ برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ صحابی رسول ہیں اللہ کے محبوب علیہ اقلاط وسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم ان سے گفتگو نہیں کرنا مسلحتوں سے پاک ان کی زندگی تھی حضرت ابو قطع نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ان کی بات کا جواب نہیں دوں گا تو یہ دین سے بدزن ہو جائیں گے کہیں یہ اسلام سے بدزن ہو جائیں گے چلو میں ان کی دل جوئی کر لیتا ہوں میں دل سے تو برا جانتا ہوں لیکن گھر پہ آئے ہیں میرے مہمان ہیں میرے عزیز ہیں بڑے تنگ ہو چکے ہیں مدینے کی گلیاں ان پر تنگ ہو چکی ہیں اور ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ احساس قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر خود ان کی جان تنگ ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ تو نہیں سوچا میرے پیارے بھائیوں کہ یہ دین سے کہیں بدزن ہو جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک یا میں ان کی دل جوئی کر لیتا ہوں میں دل سے تو برا جانتا ہوں لیکن گھر میں مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی اور گفتگو یہ ضروری ہے میں اللہ کے رسول سے عذر پیش کر دوں گا کہ میں نہیں چاہتا تھا نہ میں اس سے کلام کرتا تھا نہ میں اس کے گھر پہ گیا تھا میرا بڑا عزیز تھا اللہ کے محبوب مجھے معاف کر دیجیے یہ میرے گھر پہ آیا تھا تو میں نے اس سے گفتگو کر لی آپ نے یہ نہیں سوچا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اے رسول رسول اللہ کے ماننے والوں اے رسول اللہ سے الفن کرنے والوں دنیا کی مربتیں رسول اللہ کی محبت میں آڑے نہ آئے کبھی یہ مت دیکھنا کہ مہمان آیا ہے بڑا معذت ہے یہ دیکھنا کہ رسول اللہ نے جس سے منع کیا ہے میں اس سے کلام نہیں کروں گا دین یہی سکھاتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو اللہ کے محبوب نے جس سے کہا ہے اس کی صحبت اختیار کرو اس کی صحبت اختیار کرنی ہے اللہ کے محبوب نے جس سے فرمایا اس کی صحبت سے دور ہو جاؤ چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا چاہے روٹتی ہو تو روٹ جائے روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے رسول اللہ علیہ فلاد وسلام کی کی تک کیا پیغام دیتی ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہو جو مصطفیٰ جان یعنی رحمت پر سلاط سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام کی عظمت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ذکر اور تذکرہ اس کے اچھا نہیں لگتا اور اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ اس سے کر دے تو رسول اللہ کو قیامت کے روز کیا دکھائے گا اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا کسی دنیا والے کی مروت دنیا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے تو آج کی اس پر لمحات کو یاد کرتے ہوئے ابو اللہ تعالیٰ کی عصمت پر سلام کرتے ہوئے آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں تو لائیے کہ اتنا قریبی رشتے دار ہو سارے لوگوں نے بائک آؤٹ کر دیا ہو وہ دیوار سلام کرایا ہو سلام کر رہا ہو سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا تو رسول اللہ کے غلام محبوب کے صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ اے اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو اپنی منزل کو پکڑنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے سامن سے وابستہ ہو جاؤ کامیابی تمہارے قدم کو چون لے گی آپ کہتے ہیں میں روتے ہوئے واپس لوٹ رہا ہوں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن گھر پہ آ گیا میں کیا کرتا وہ کہتے ہیں میں روتے ہوئے واپس لوٹا میری آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن رسول اللہ کا غلام آواز دے کر بلاتا نہیں ہے آؤ چلو تم نے ایسا کیوں کیا تھا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائے تو چلے جائے محبت ہے تو رسول اللہ سے ہے عقیدت ہے تو رسول اللہ سے ہے یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں چلا حضرت صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کے بعد چلا بازار گیا ملک کے شام سے ایک شخص میرا نام پکار رہا تھا وہ بازار مدینہ میں آیا ہوا تھا جب میں نے اس کی آواز سنی قریب گیا لوگ اشارے سے بتا رہے تھے یہ ہیں یہ کوئی مجھے آ کر اطلاع نہیں دیتا وہ بادشاہ کا ایک لیٹر لے کر خط لے کر آیا تھا اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ کاپ تمہارے جیسے ذہین آدمی پتین آدمی کی صلاحیتوں والے آدمی کی ہمارے ملک میں بڑی ضرورت ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گفتگو بند کر دی ہے آؤ تم ہمارے ملک چلے آؤ آؤ تم ہمارے پاس اپنی زندگی کے حجام گزارو تم جیسے شخص کی بڑی قدر کی جائے گی تمہیں ہتھیلی پر بٹھایا جائے گا تمہیں عہدہ اور منصب دیا جائے گا یہ لیٹر ملا عشق رسول کو تو وہ کیا کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے وہاں غصہ آیا اور اس غصے میں آ کر میں نے اس خط کو تندور میں پھینک دیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ میرا عذر قبول ہو جائے یہاں رسول اللہ کے خادم کی استقامت کو دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں چالیس راتیں گزر گئی ہیں زمین تنگ ہو چکی ہے اپنی جان سے بیزار آ چکے ہیں کوئی گفتگو کے لیے تیار نہیں چالیس راتوں کا عرصہ گزر گیا رسول اللہ کا ندا کرتا ہے جن کا نام حضرت بنت ثابت ہے وہ رسول اللہ کا منادی کیا ندا کر رہا ہے چالیس راتیں اس مشکل میں گزر گئی ہیں پھر یہ ندا کرتا ہے کہ سنو رسول اللہ ارے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ اس منادی سے کیا پوچھتے ہیں اے مالک جو حضرت کاب کا جذبہ ہے اس جذبے کے سب کے مالک جو ہمیں عاشق رسول بنا دے وہ یہ پوچھتے ہیں اس ندا کرنے والے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام وسلام نے صرف یہ فرمایا ہے کہ اپنی زوجہ سے الگ ہو جاؤ یا طلاق دینے کا حکم کیا ہے اگر اللہ کے محبوب نے طلاق کا حکم دیا ہے تو میں طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہا نہیں طلاق کا حکم نہیں دیا آپ نے اپنی زوجہ کو اپنے میکے بھیج دیا ایک صحابی جو ضعیف تھے ان کی زوجہ رسول اللہ علیہ السلاط وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرتی ہیں اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شوہر بہت کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں جب سے یہ پیغام ملا ہے آپ ناراض ہیں روتے ہی رہتے ہیں روتے روتے کمزور پڑ گئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک واللہ خدا کی قسم ان کا رونا ہی معمول ہے آنسو بہتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں بہت ضعیف اور کمزور ہیں کوئی خدمت کرنے کے لیے موجود نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی خدمت پر معمول رہوں تو رسول اللہ علیہ و وسلام نے اجازت دی تو یہاں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب انہیں اس چیز کی اطلاع ملی کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو کہتے ہیں نہیں واللہ خدا کی قسم میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے نہیں جاؤں گا میں جوان ہوں اور میں اپنے کام کاج خود کر سکتا ہوں پھر یہ راتیں گزر رہی ہیں سوجا بھی چلے گئی ہیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن مجید فرقان حبیب نے ارشاد فرمایا وطاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا عبد اللہ اللہ علیہ اور ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ فرمایا کہ زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی تنگ ہو گئی اپنی جانوں سے بھی وہ بیزار آنے لگے وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور آزمائشوں پر ثابت قدمی ان کا مقدر بن رہی ہے پھر ایک وہ رات آئی اور اس رات میں کیا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلاط وسلام پر یہ پیغام آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے صوبہ کا پیغام بھی دیا اب صبح کا جب وقت ہوا لوگوں میں یہ بات عام ہوئی صحابہ علیہ مردوان کا حسبہ تو دیکھیے کہ ایک وہ لمحہ تھا ایک صحابی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور جب رسول اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ صحابہ علیہ مردوان یہ آرزو اور تمنا کرنے لگے لگے کہ پہلے دوڑ کر میں خوشخبری سناؤں گا پہلے دوڑ کر میں خوشخبری سناؤں گا دو صحابی جو ہیں آگے بڑھنے لگے اور ان میں سے ایک جب شبکت لینے لگے تو ایک صحابی حضرت حمزہ اسلمی نے کیا کیا کہ بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ندا دیتے کہ اے اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما دیا ہے مدینے کی وہ گلیاں جو ہر شخص پریشان تھا کہ کاپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا صاحب یہ کہتے ہیں میں ڈرتا رہتا تھا اس حال میں اگر مر گیا تو رسول اللہ میری نماز جنازہ نہیں ادا کریں گے ہر شخص غمگین تھا سلام کا جواب نہیں دیتا تھا اور اب یہ کیفیت ہے ہے ہر شخص خوش ہو رہا آگے بڑھتے ہوئے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ رہا ہے یہ جذبہ اطاعت ہے یہ رسول اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وسلام سے محبت کرنے والے کس طریقے سے محبت محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو کوئی کلام نہیں کرتا اور جب اجازت دی تو دوڑ لگا دی اور حضرت حمزہ اسلمی نے اوپر سے آواز دیتے ہوئے کہا وہ دو شخص جب آئے تو حضرت صاحب ربی اللہ تعالی نے اپنے پاس جو دو چادریں تھیں وہ سب کرتے ہوئے دے دی مدینے کی گلیوں میں غم کے بادل چھٹ گئے مدینے کے لوگ جو افسردہ تھے اب وہ خوشیاں منانے لگے اپنے بھائی کی توبہ پر خوش ہونے لگے حضرت صاحب دوڑ لگا دی انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے مان محبوب علیہ وسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آج کے دن تیرے لیے وہ مبارکباد کا دن ہے کہ جب جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے تیرے لیے کوئی ایسے مبارک کا دن نہیں تھا جو آج کا دن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری صوبہ کو قبول فرما لیا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں صحابہ علی رضوان جو محبت رسول میں فنا تھے ان کی محبت کیا تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھے ہیں رسول اللہ علیہ جب نماز کی حالت میں آ گئے صحابہ علیہ مردوان میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الفلاد وسلام تشریف فرما ہو گئے وہ نماز کی حالت میں پیچھے ہوتے ہیں وہ واقعات جو روشن واقعات ہیں اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے کہ صحابہ کی تعظیم کی تو وہ تعظیم تھی کہ رسول اللہ علیہ سلاد و سلام جب غیب کی خبر دیتے تھے تو صحابہ اس پر ایمان لے آتے تھے رسول اللہ علیہ سلاد و سلام جس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سپر پاور طاقتیں جو ہیں فتح کی جائیں گی غیب کی خبر دیتے تھے تو صحابہ اس پر یقین رکھتے تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ اس قدر صحابہ جو ہیں رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں کتنا ادب کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ وقت نام کا لعاب سہن جو ہے جسے ملتا ہے اپنے جسم سے مل دیتا ہے رسول اللہ کے بال مبارک جسے ملتے ہیں تو سیت کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو بال مبارک میرے ساتھ رکھ دیے جائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پیارے بھائیوں کہ حق کا راستہ کون سا ہے سچا راستہ کون سا ہے حق کا راستہ یہی راستہ ہے کہ جو صحابہ کے دل میں ادب تھا صحابہ موئے مبارک بال مبارک کا ادب کرتے تھے اب جو صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ بال مبارک کا بھی ادب کرتے ہیں وہ صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیٹے اظہار کا بھی ادب کرتے ہیں تو یہی لوگ حق پر ہیں یہی لوگ سچ پر ہیں آج کی اس مبارک رات میں آپ کے لیے یہ عرض ہے یہ پیغام ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اپنے ایمان کو کبھی معمولی مت سمجھیے گا ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہیں کیجیے گا ماڈرن لوگوں کی بیکار گفتگو کو کبھی دل میں جگہ نہیں دیجیے گا بیکار لوگوں کی بیکار باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون سچ ہے کون غلط ہے ہم تو جہاں جیت چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں مولویوں کے چکروں میں نہیں پڑنا استغفر اللہ عظیم رسول اللہ علیہ فلاط وسلام جس دین کو لے کر آئے جن کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا جن کی تعظیم اور توقیر کا عظیم انعام اللہ نے ہمیں دیا اور آج ہم اپنے ایمان کو مولویوں کے اگر چکر کہتے ہیں تو للہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنے اس قول سے سچی توبہ کر لیں گھر دل میں کبھی یہ خیال گزرا ہے تو سچی توبہ کر لیجیے اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لغنی عن العالمین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے اگر یہ کہا کہ ایمان کا معاملہ مولویوں کے چکر ہے مولویوں کی لائی ہے تو پھر معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارا ایمان ضائع کر دیا جائے آج کی یہ رات صحابہ علیہ مردوان کی عظیم یاد کو تازہ کرتے ہوئے اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے ہمارے اندر بیدار ہو جائے تو سمجھیے ہم پھر عاشق رسول ہیں پھر ہمارے دل کی یہ پکار ہوگی کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یہ نعرہ کس کا تھا حقیقت یہ نعرہ تو صحابہ علیہ رضوان کا تھا انہوں نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ کی صدا ہمارے کانوں میں آئی اور ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ تیرے ہیں رسول اللہ علیہ اسفراد وسلام کی صدا کانوں میں پڑے اور عاشق رسول عمل نہ کرے تو بتائیے پھر اسے رسول اللہ سے کیسی محبت ہے علیہ رضوان کی زندگی تو کمال کی زندگی ہے صحابہ علی رضوان نے تو کمال کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے احوال بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلاط والسلام یہ فرما رہے تھے کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے حضرت ابن مسعود مسجد سے باہر تھے آپ نے جب یہ صدا سنی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے کسی نے کہا حضور آپ سے تھوڑی کہا گیا تھا جو مسجد کے اندر تھے ان کے لیے رسول اللہ کا ارشاد تھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا پیغام رسول اللہ کی مبارک آواز میرے کانوں میں آئی اور میری ضرورت اور مجال نہیں کہ پھر میں کھڑا رہ سکوں چاہے میں باہر ہی تھا میں وہی مقام پر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ کی صدا میرے کانوں میں آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ تمام صحابہ میں سب سب سے بڑھ کر فقی ہیں فقی شرعی مسائل پر مفتی مدینہ ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ تمام سہارا میں افقاہ آپ کو کہا جاتا ہے فقاہ میں آپ کو مہارت ہے اور فقاہ جو ہے علم کی اصل ہے آپ نے یہ مرتبہ اور مقام کیسے پایا ہے اگر کسی سے کہا جائے آپ کو عربی بہت ہی اچھی آئی تو وہ کہے گا میں نے سات سال جو ہے جامع اظہر میں گزارے مصر میں رہا کسی سے کہیے آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام لے گا صحابی رسول سے کہا آپ کی فقہ بہت اچھی ہے تو اس کا جواب صحابی رسول کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جو مجھے فقہ ملی جو میرے اوپر یہ کرم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ علیہ گا علیہ سلام کے نالین پاک کو اپنے سینے سے لگا لیتا تھا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور مقام دیا اللہ صاحب نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا جائے گا صحابہ میں کہ صاحب نعل رسول اللہ کون ہے کہ رسول اللہ کے نالے مبارک سے کس کو نسبت ہے تو کہیں گے کہ نسبت والا وہ ہے کہ جسے رسول اللہ کی نالین سے نسبت ملی ہے یہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فرقہ جاننے والے ہیں صحابہ علیہ السمان کا ایمان بھی تو معیار ہے اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلاط وسلام کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے جہاد کے لیے بھی چلتے تھے لیکن اسی موقع پر تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے غیب کی خبر دی تو منافقین جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے رسول اللہ کی ابتدا میں نمازیں ادا کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلاط وسلام کے علم غیب کا مذاق اڑایا رسول اللہ علیہ فلاق و کے غیب کا مذاق اڑایا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَقُودُ وَنَلْعَبْ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو ہنسی مزاق کرتے تھے کہنے لگے دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے چلے ہیں کھانے کے لیے ہے نہیں اور کہتے ہیں ہمیں فتح مل جائے گی جب انہوں نے رسول اللہ علیہ ولاۃ وسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اکفر تم ایمانی کیا تم نے کفر کیا بظاہر ایمان کی حالت کے بعد بھی تم کفر میں مبتلا ہوتے ہو رسول اللہ علیہ وسلام کے علم غیب پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہاں ہوا بھی ونی کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے غیبی علم ذاتی طور پر اللہ کو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اب اگر کوئی رسول اللہ علیہ الفلاد وسلام کے علم غیب کو نہیں مانتا ہے تو یہ معلوم ہے رسول اللہ علیہ الفلاد وسلام کی بے ادبی اور گستاخی ہے رسول اللہ علیہ اسلاد وسلام کی بے ادبی اور گستاخی اگر کوئی کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ اسلاد وسلام کی عظمتوں سے دور ہے تو للہ اس رات کا واسطہ پیش کرتا ہوں ایمان کے معاملے میں سخت ہو جائیے ایمان کے معاملے میں سخت ہو جائیے اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب انسان ایمان کی قدر و منزلت کو کھو دیتا ہے تو پھر وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ روشن نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہیں لاتا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا جو بڑا مشہور واقعہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ علیہ سلاد وسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا سندھ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ سلاد وسلام کو علم غیب نہیں کوئی اختیار نہیں ایک دیہاتی شخص تھا اس نے یہ سنا تو کہا دیکھو تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو تو مجھے تو قرآن کا علم نہیں عالم کے پاس آؤ تو وہ تمہیں قرآن کی آیت کا جواب آیت سے دے دیں گے لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے سنا ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے اس نے کہا میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تمہیں کچھ آتا ہے تو پڑھو کہا میں عالم تو نہیں عالم کے پاس انسان جائے اس سے جا کر پوچھے تو اسے معلوم ہوتا ہے اگر عالم کے پاس نہ جائے اور وہ خود اپنے طور پر کسی چیز کو متعین کر لے تو اس کا اپنا فصور ہے مجھے تین دن پہلے کسی نے بتایا کہ جو بدھ کی نشست ہوئی تھی تو اس میں کوئی شکریہ ادا کر رہا تھا کسی کا انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں یہ بات راسک ہو گئی تھی اور ہم پوچھتے پھر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلام کو علم غیب ہے یا نہیں کہا جو آپ کی بدھ کی نشست ہوئی تھی بخاری شریف کی حدیث جو بیان کی گئی کہا اس کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو گیا اور اللہ نے ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیا تو دیکھیے عالم سے پوچھیے کبھی کسی کی بات سن کر یہ نہیں سمجھیے کہ وہ درست کہہ رہا ہے کیونکہ شیطان کے وقفے بڑے خطرناک ہوتے ہیں شیطان اپنے وقفوں کے ذریعے لوگوں کو بہتاتا ہے تو وہ عالم تو نہیں تھا ایک دیہاتی شخص تھا اس نے کہا تم بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو مجھے اس کا علم نہیں چلو ایک کام کر لیتے ہیں آگ کو جلا لو بہت پرانا واقعہ نہیں ہے کہا آگ کو جلا لو دونوں ہم اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں جو صحیح سلامت ہے وہ درست ہے دیکھنے والوں نے دیکھا یقین سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نہیں کئی افراد جمع ہو گئے لاڑ خانہ کے قریب یہ علاقہ ہے پنا محمد اس شخص کا نام ہے بڑا غریب دیہاتی قسم کا وہ شخص ہے اس نے آگ کے لیے جب کہا تو اب لوگ جمع ہو گئے واقعات آگ جلا دی گئی اور وہ رسول اللہ کا عاشق آگ میں چلا گیا آگ نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ماننے والوں کو بری طرح سے آگ میں جلا دیا نیو ہسپتال میں اسے بعد میں لے گئے لیکن وہ جو ہے بعد میں بھی یقین کی نعمت سے محروم ہو گیا المان بالحفیظ اللہ تبارک تعالیٰ کی ساتھ مت کبھی زبان پر یہ لائیے گا کہ میں ان چکروں میں نہیں ہوں میں یہ نہیں جانتا کون درست کون غلط یہ جانتے ہیں ہم کہ کون سا کام کرنا ہے کیا کھانا ہے کون سا کاروبار کرنا ہے اسکول میں بچے کو کہاں داخل کرنا ہے کس سے کام کرنا ہے کس سے کیا معاملہ کرنا ہے دین کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں میں گہرائی میں نہیں ہوں افسوس کی بات ہے جس نے اپنے دین کی اہمیت کو نہ جانا وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں گہرائی میں نہیں ہوں رسول اللہ علیہ وسلام سے محبت تک بیدار کیجیے آج رسول اللہ علیہ فلاط کے صحابی تو وہ ہیں کہ صحابی کو منع کیا گیا اس کے گفتگو بند کر دو صحابہ نے گفتگو بند کر دی صحابی نے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ وہیں پر بیٹھ گئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام نے کیا فرمایا ہمیں غور کرنے ہی آج کی رات میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سود کا یہ گنا ہے کہ اس کے ستر درجات ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو سود کا ایک دھرم لیتا ہے وہ تینتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بنا کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلام کا فرمان کانوں میں آ گیا چاہے یہ فرمان ہم پہلے نہیں جانتے تھے پھر بھی ہم گناہ گار تھے یہ نہیں کہ آج ہمیں پتا چلا تو اب ہم گناہ گار کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہمیں اس کا گناہ ملتا تھا اگر نعوذ باللہ کوئی اس ببال میں مبتلا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اگر کوئی اس ببال میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر مبتلا ہے تو اے کریم مالک جن لمحات میں محبوب علیہ علی وسلام کی آمد ہوئی تھی ان مقبول لمحات کا صدقہ مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا اور سود سے ہر مسلمان کو تو حفاظت فرما کی لانت سے ہر مسلمان کو بچا دے توکل علم اللہ فہو کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلام کی اس مبارک رات میں آپ دیکھیے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں بے پردگی ہے تو آج کی اس رات میں رسول اللہ کو ہم کیا تحفہ پیش کریں گے اللہ کے محبوب علیہ فلاد وال کو ہم وہ تحفہ پیش کر دیں جسے رسول اللہ نے پسند کیا ہے رسول اللہ کو تحفہ پیش کرتے ہوئے دل کی یہ صدا ہو اور دل کی یہ پکار ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ دنیا جو کہتی ہے وہ کہتی رہے میرے گھر کی ہر ہر عورت جو ہے یہ پردہ کرنے والی ہو جائے گی بجر کے وقت گھر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو سویا رہے نہیں نہیں دن رات ایک کر کے میں کما کر دیتا ہوں اب میں لازمی نماز پڑھاؤں گا اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آج کی رات میں رسول اللہ علیہ صلاح وسلام کو وسیلہ بناتے ہوئے گڑ گڑا کر جب ہم خود اپنے عیوب پر اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان شاء اللہ وہ گرم ہو جائے گا وہ کرم ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی نظر ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جنت کی گھرانہ بن جائے گا میرے پیارے بھائیوں ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کسی آزمائشوں سے ہمیں نہیں گزرنا ہوا کوئی مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا ہوا مشکلات کا سامنا کرنے والے تو وہ لوگ تھے وہ رسول اللہ کے عاشق تھے کہتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ کیسا غلام ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے موت قبول ہے اور دوسری طرف نہیں کو کرتا ہے ایک طرف تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کے طلب انور کو دکھاتا ہے اور داڑھی کی نعمت سے محروم ہے ایک شخص اپنی داڑھی کو مونڈ رہا تھا تو دیکھنے والا اتنا بامربت تھا کہ رسول اللہ کی سنت کو وہ مونڈ رہا ہے اس کی زور کی ایک چیز بلند ہوئی تو اس نے کہا اس چیز کا تمہیں صدمہ ہوا ہے میں کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا اپنے چہرے سے اپنے بال کو اکھیڑ رہا ہوں اور میں اپنی داڑھی بھون رہا ہوں کہا اے شخص تیرا یہ عمل تو اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر نہیں تو رسول اللہ کے قلب انور پر یہ اس طرح چلا رہا ہے تو اس غم کی بنا پر وہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو گیا یہ داڑھی شریف قبر کا نور ہے قبر کا چراغ ہے یہ داڑھی شریف انبیاء کی سنت ہے یہ داڑھی شریف اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے مت یہ سمجھیے گا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا مسلمان کے معنی ہے گردن جھکانے والا کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے شریعت پر عمل لازم ہو گیا یہ کہیں نہیں ہے کہ داڑھی والے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا اور جس نے داڑھی نہیں رکھی اسے معاف کر دیا جائے گا خدا کے لیے للہ اپنے گھر والوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کہ اگر سوجا بنا کرتی ہے تو یہ آپ کی خبر میں نہیں آئے گی آپ کا منع کرتا ہے تو روزی کا رستہ اللہ تبارک بتا ہے آپ کو اللہ اس سے بڑھ کر روزی عطا کرے گا اگر آپ کے دوستوں کی گیدرنگ روکتی ہے تو یاد رکھیے گا جو شخص اپنے دوست کی وجہ سے تباہ ہوگا اور اس کا ایمان اگر ضائع ہو گیا تو وہ قیامت کے روز پکار کر کہے گا یا لئی لتا لئی فلانا خلیلا آئے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تھا ایک طرف رسول اللہ علیہ وقت وسلام کے انوار اور تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں وہ کیسے پیارے صحابہ تھے کیا ان سے قربانی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا منظر اپنی آنکھوں سامنے لے آئیے جب آپ پر تیر برسائے جا رہے ہیں جب آپ پر ذلت جملے کسے جا رہے ہیں آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ایک شخص جو تجھ پر یہ آزمائش کے پہاڑ توڑے رہے ہیں جو تو مشکلات سے دو چار ہیں اگر اگر تیری جگہ اس وقت وقت رسول اللہ علیہ فلاح ہوتے تو تو کیا محسوس کرتا کہنے لگا میری جگہ میرے محبوب ہوتے اللہ اکبر میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اگر اس کی جگہ صرف حضور علیہ اللہ تو کلام کو ایک کانٹا لگ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ کی جان چلے جائے ارے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ ایک کانٹا لگ جائے آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ روزانہ صبح اور شام رسول اللہ علیہ سلاد وسلام کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو کیا رسول اللہ علیہ سلاط وسلام کے قلب انور کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی کیسا میرا امتی ہے کہ نام کا کلمہ تو میرا پڑتا ہے اور میرے غیروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے کیسا میرا امتی ہے کہ فجر کے وقت سو کر اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے کیسا میرا امتی ہے کہ میری تعظیم اور میری توقید اس کے سینے میں وہ ایمان جوش نہیں مارتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اے اللہ جس ایمان پر جس عقیدے پر تو نے مجھے ثابت قدمی بھی ہے میں اسی پر ثابت رہوں گا اور ایمان کے معاملے میں میں کسی کی رو رعایت نہیں کروں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ باپ سرمایہ دار ہے باپ عزیزی رشتے دار ہے میں کہوں گا عقیدے کی بات ہوگی رسول اللہ کی تعزیت کرنے والا ہے تو میں اس سے محبت سے پیش آؤں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں میں ان چکروں میں نہیں پڑتا آج کی اس رات میں گڑ گڑا کر مانگ لیجیے کہ مانگنے کی ذات ہے آج مانگیں گے نہیں تو کب مانگیں گے ایمان کی چاشنی ایمان کی نعمت پر ثابت کرنی اور ایمان کی حلاوت مانگنے کی رات ہے ایمان کی حلاوت پانے والوں نے ایمان کی حلاوت کو جب پایا تو اللہ اکبر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ خاتون کا واقعہ تو بار بار سنا ہوگا اطلاع دی گئی تمہارا شہر جو ہے وہ شہید ہو گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تمہارا عزیز شہید ہو گیا کہا رسول اللہ اگر حیات ہیں تو پھر کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہے اللہ کے معروف سے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہے تو وہ عظیم ہستیاں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ اے لوگوں ہمیں اپنے دل میں رسول اللہ علیہ السلاد وسلام کی محبت کو اس طرح پسانا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ اللاد وسلام جو کہتے ہیں اسے تسلیم کر لو کہ اللہ کے محبوب کی محبت اگر آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو یہ دل کھوکھلا ہے یہ دل اندھا ہے یہ ویران ہے یہ دل اس ویران دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ لے کر جائیے گا آج کی اس محفل کا نام محفل نور مصطفیٰ ہے انشاءاللہ رسول اللہ کے نور سے ہمیں فیض ملے گا ہم تو ان کی امتی ہیں ان کے نام کا کلمہ پڑا ہے رسول اللہ کی شان تو وہ شان ہے کہ عیسائی راہب جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے حضور علیہ السلام کی عمر آٹھ آٹھ سال کی ہے اس راہب کے بارے میں آتا ہے کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا انجیل پر سختی سے عامل تھا عبادت میں مصروف رہتا تھا دنیا والوں کو اپنے سے دور کر دیا تھا لوگ حیران اور پریشان ہیں اس راہب نے اس قافلے والوں میں کیا دیکھ لیا اس قافلے والوں کی دعوت کی راہب دیکھنے لگا کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں جن کی بنا پر میں نے تمہاری دعوت کی تھی کہنے لگے سبھی موجود ہیں ایک سامان کی حفاظت کے لیے رکھا ہے کہنے لگے کہ انہی کی وجہ سے نے تمہاری دعوت کی تھی کہ ان کی پیشانی میں میں نور دیکھ رہا ہوں لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کون سا نور آپ نے دیکھ لیا اس کی علامت آپ نے کون سی پائی کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ وسکرا تو جس شجر جس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا شجر ان کی طرف جھکا چلا جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے محبوب نے وقت کلام ہے اور میں نے انہی کی بنا پر تمہاری دعوت کا اہتمام کیا تھا اللہ یا حضور علیہ السلاط وسلام کی محبت تو اس راہب کو کس طریقے کی محبت نصیب ہوئی حضور علیہ السلاط وسلام کی محبت کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے تو پھر وقت جو ہے یہ اجازت نہیں دے گا کہ صحابہ کی اگر ذکر اور تذکرہ کیا جائے ویسے کرنی کے واقعے کو ذکر کیا جائے حضرت بلال اور پرتاب کے واقعے کو ذکر کیا جائے تو یہ وقت اجازت نہیں دیتا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ وسلام جو معجزہ لے کر آئے رسول اللہ علیہ وسلام وہ تمام معجزات کو لے کر آئے تو کسی نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الفلاۃ وسلام نے مردوں کو زندہ کیا اس لیے کہ عیسا ابن مریم جو کہتے ہیں وہ کہ میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلام نے مردے کو زندہ کیا امام شاہ شافعی جواب دے رہے ہیں یہ وہ امام ہیں کہ ان کے پیروکاروں میں ایسے ایسے آئمہ موجود ہیں جنہیں لاکھوں سے یاد ہیں اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں ہم شافعی ہیں اس لیے کہ جو قرآن اور حدیث کا نور امام شافعی کو ملا ہے ہم خود کے مطابق عمل کرتے ہیں اس لیے ہم شافعی ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا نور جو امام اعظم کو ملا ہے اس لیے ہم حنفی ہیں وہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے لاکھوں حدیث جنہیں یاد ہے زندگی بھر قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں ہم براہ راست آپ حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے اور آج دور ماڈرن تقاضوں کی طرف بڑھتا چلا گیا تو کیا ہوا بہت معذرت کے ساتھ صرف سمجھانا مقصود ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک بیچتا ہے سبزی بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اہل حدیث کسے کہتے ہیں پوچھیے محققین سے کہ اہل حدیث کا لفظ تو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے جسے ہزاروں سے زائد حدیثیں یاد ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں ہم کسی پر کیا تنقید کر سکتے ہیں جس پر اللہ فضل کرتا ہے اسے ایمان کی نعمت اور دین کی سمجھ ملتی ہے تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ فلاط وسلام کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمام وجات ادا کیے گئے تو حضور علیہ فلاط وسلام نے مردوں کو کہاں زندہ کیا ہے عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور کی عظمت کے ڈھنکے بجانے والا ہو اگر کوئی حضور کے موجے کے بارے میں پوچھے تو وہ بڑھ کر بتانے والا ہو حضور کی عظمت رفت اور بلندی کو جو بیان کرنے والا ہو وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سراج مستقیم پر غامزن ہو ایک کتاب میں میں نے یہاں تک پڑھا کہ امام شافعی کا جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو سے یہ آواز آئی کہ جس نے امام شافعی کے نماز جنازہ جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے یہ امام شافعی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ گیتا ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا تھا تو جس میں پہلے روح تھی اور پھر چلے گئی جو پہلے زندگی پا چکا تھا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا تو ابن مریم نے انہیں زندگی دی تھی رسول اللہ علیہ فلاد وسلام نے تو انہیں زندگی دی ہے جن میں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا رسول اللہ نے انہیں بھی زندگی عطا فرما دی شکر رسول کا جواب ہے حالانکہ امام قاضی ایاز نے ایک باپ قائم کیا جس میں بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے اس اس اس مقام پر مردے کو زندہ کیا ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے جس میں روح ہی نہ ہو رسول اللہ علیہ اللہ وسلام اسے زندہ فرما رہے ہیں اور کسے زندہ کیا چنانچہ حدیث کے پاس میں ارشاد ہے رسول اللہ اللہ صلی تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام جو ہیں جس تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے آپ خطبہ دیا کرتے تھے صحیح حدیث میں آتا ہے جب ممبر تیار ہو گیا اللہ کے محبوب علیہ وسلام جب ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے اب اس کے تنے کو آپ نے جب چھوڑ دیا تو صحابہ یہ کہتے ہیں ہمیں مسجد نبی کے درو بات سے آواز آ رہی تھی اور وہ آواز ایسی آواز تھی کہ صحابہ علیہ رضوان یہ کہتے ہیں کہ مثل اف اشاری کہتے ہیں ہمیں ایسی جزا کی ایسی پکار کی آواز آئی جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ کسی نے چھین لیا ہو ایسی کی آواز آ رہی ہے درو دیوار گونج رہے ہیں معاملہ سمجھ نہیں آ رہا آواز کہاں سے آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ وسلام اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں سینے سے لگا لیتے ہیں جب وہ سینے سے لگاتے ہیں تو کیا صحابہ بیان کرتے ہیں اب وہ آواز آنا بند ہو گئی یہ رونے کی آواز یہ شعور یہ محبت یہ جذبات یہ روح کی کیفیت رسول اللہ علیہ کی رہ کر اس تنے کو روح دے دی گئی شعور دے دیا گیا سمجھ دے دی گئی کہ وہ رسول اللہ کے فراق میں رو رہا ہے کس طرح رو رہا ہے کہ صحابہ نے کس کیفیت کو بیان کر دیا اللہ کے محبت محبوب علیہ فلاد و ارشاد فرماتے ہیں کہ ولبی نفسی بھی کہ اگر میں اس کے پاس نہ جاتا تو جس کے قبضے قدرت سے میری جان ہے تو یہ قیامت تک اسی طرح چیخ و پکار کرتا رہتا اور رسول اللہ کی محبت میں توقع رہتا توقع رہتا اللہ کے معروف فرماتے ہیں اگر میں اسے اپنے پاس نہ لیتا تو قیامت تک جو ہے یہ میری یاد میں چیخ اور پکار کرتا رہتا اللہ کے محبوب علیہ سلاد وسلام نے جب اسے سینے سے لگایا تو اس کی آواز آنا بند ہو گئی اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں اف ارویو شاہ اناہ اف ارویو شاہ ان اف ارویو شاہ ان کیا مطلب اف ارو اللہ اللہ کے محبوب علیہ سلاد وسلام نے اس رونے والے عاشق سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس بات کو اگر پسند کرتے ہو چاہے تم سوکھ چکے ہو اگر میں اشارہ کر دوں گا تو اس بات میں تم چلے جاؤ گے قیامت تک لوگ تیرے پھل کو کھاتے رہیں گے اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں اگا دیا جائے تمہارا پھل جنت ہی تو بتاؤ اس کے لیے بھی تیار ہوں تو رسول اللہ علیہ فلاط وسلام نے جب یہ پیشکش کی تو کہا میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو اللہ کے محبوب جواب دیتے ہیں اب اللہ اب اللہ میں ایسا کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا اللہ کے محبوب علیہ سلام کی یاد میں جو توقع ہے اللہ کے محبوب علیہ فلاد وال سلام کی یاد میں جو اس کی سدا بلندی ہے تو فریاد امتی جو کرے پھر اس کا حال کیا ہوگا اعلیٰ حضرت عظیم سے ہمیں کیوں پیار ہے اعلیٰ حضرت صحابہ علیہ مردوان کے ایمان کی کیفیت کو دیتے دیتے ہیں ہیں قرآن کا پیغام ارے رسول اللہ کی ذات وہ داد ہے کہ جب پر وہ تنا پکار رہا ہے تو اسے جنتی ہونے کی بشارت کی جا رہی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرت نے کیا خوب ارشاد شرمایا اس فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو نہ ہو بندہ ہو س گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے آہ تو کرنے والا ہو فریاد تو کرنے والا ہو ہم سب فریادی ہیں ہم سب رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں حضرت حسن بکری ربی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنیے وہ کیا پیغام دیتے ہیں چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا مقشر المسلمین اے مسلمانوں کے گروہ اے مسلمانوں الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم الى لقائه وانتم احق ان تشتاقوا اليه کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلات والسلام کی محبت میں لکڑی سگا کر رہی ہے ان کی محبت میں چیخو پکار کر رہی ہے ان کی محبت سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کے گرو تم تو اس سے زیادہ حقدار ہو کہ تم رسول اللہ کی محبت اپنے سینوں میں بتا لو تمہیں اس کا زیادہ حق ہے کہ اس لکڑی سے بڑھ کر تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو میرے پیارے بھائیوں اس عظیم شان سنے نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو میں سنا ہوں لیکن رسول اللہ کی محبت میں جدائی برداشت نہیں ہے تو کیا عاشق رسول رسول اللہ کی محبت کرنے والا کیا رسول اللہ کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتا کیا وہ جنت میں رسول اللہ علیہ سلام کی رفاقت نہیں چاہتا چاہتا کون ایسا ہوگا جو یہ کہے مہاز اللہ کہ میں نہیں چاہتا ہم میں سے سبھی یہ چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے محبوب کی نظر ہوگی تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام وسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں تو ہمارے دل کے جذبات کیا ہوں ہمارے دل کے یہ جذبات ہوں ایک طرف چاہے دنیا کی رنگینی ہو ایک طرف دنیا کہے بھائی تم کس کی باتوں میں آ گئے ہو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں بولو ہم خادی میں درود پاک ہیں ہم دنیا دار ضرور ہیں دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا دار کہہ کر بے عمل نہیں ہوں گے رسول اللہ کی سنت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے ہم دنیا دار ضرور ہیں دنیا میں آئے تو دنیا دار ہیں لیکن رسول اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سلاد و سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو تو پھر دل کے یہ جذبات ہو